لیے ہمیشہ نظر اللہ تعالی پر رکھنی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے اسی کے کرم سے یہ سارا کارخانہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی چل رہا ہے اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو محتاج بنایا تو مخلوق کو محتاج بنا کر اپنے کرم سے اس کی حاجتیں پوری کی ان کو راحتیں دی ان کو نعمتیں دی تو جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مظہر ہے اس لیے ان کو پیدا کیا ہے ان کردم خلکتا شودے کنم بل بلکتا بربندگا جودے کنم فرمایا میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ مجھے اپنا کوئی ان سے فائدہ لینا ہے مخلوق اللہ کو کیا فائدہ دے گی میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ مجھے ان سے کچھ فائدہ لینا ہے بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنی بخشش اور اپنا جود و کرم اپنی مخلوق پر کروں مخلوق کو اس لیے بنایا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کا کام دینا ہی دینا ہے دینا ہی دینا سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے دینے کے لیے ہے کوئی بھی خزانہ بھرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم لاؤ یہاں بھرو جیسے دنیا میں ہوتا ہے جی ہاں تاجر اپنا خزانہ بننا چاہتا ہے حاکم اپنا خزانہ بننا چاہتا ہے اللہ کے ہاں ایسا نہیں اللہ کے خزانے بھرے بھرے اور وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں جب سے مخلوق پیدا ہوئی تب سے دینا شروع ہوا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی دوست کو بھی دیں گے دشمن کو بھی دیں گے جی ہاں یہ اللہ کی عطا ہے کہ دوست کو بھی دیں دشمن کو بھی دیں سب کے لیے زمین دسترخوان ہے زمین کو دسترخوان بنایا ہے کھاؤ دشمن بھی کھائے دوست بھی کھائے انسان بھی کھائے جانور بھی کھائے سب کھائے عام دسترخوان اس کی کرم کی کہ ایک نشانی یہ بھی ہے زمین کو عام دسترخوان بنایا قدیم زمین سکرائے عام ہے دشمن بری خان ہے نغمہ دوست زمین کا دسترخوان عام دسترخوان ہے دشمن بھی آوے دوش بھی آوے سب کھاوے جی ہاں اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اسے جب سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اللہ کا کرم ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے دنیا میں ایک مقدار سے لیں گے دنیا میں ایک مقدار سے لیں گے ہر ایک کے لیے اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے مقدر وہ اس کو ملے گی نصیبوں کا یوسیبوں کا مثلاً مشہور ہے نصیبوں کا یوسیبوں کا جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہے گا تقسیم کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اس لیے ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا زندگی کا بھی حصہ ملے گا کسی کو ساٹھ کسی کو ستر کسی کو اسی اس طرح کم زیادہ مدت عمر گزارنے کے لیے بھی ملے گی پھر اس عمر کی روزی اس کی ضروریات یہ بھی ہر انسان کے لیے ہر حیوان کے لیے زمین کا ہو یا پانی کا ہو یہ عام ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نعمتیں ہیں نعمتوں کے خزانے ہیں اور وہ نعمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ دینے کے لیے پھر انسانوں کو پیدا کر کے ان پر خاص نعمتیں دی ہے کہ انسانوں کو عقل بھی دی جانوروں کو عقل نہیں ملی انسانوں کو اللہ نے عقل دی تاکہ اپنا انجام سوچے اپنا نتیجہ سوچے بھلا ہوگا برا ہوگا ہلاکت ہوگی سلامتی ہوگی یہ نتیجہ سوچنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے ہاں عقل چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے عقل دھوکہ دینے کے لیے نہیں دی ہے جب آدمی بگڑتا ہے تو اپنے عقل سے چالاکیاں کرتا ہے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے یہ عقل اس لیے نہیں ہے کہ عقل تو اپنے مسلحتوں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے دی ہے جو جو تمہاری مسلحت ہے تمہارے لیے بہتری ہے اپنے آپ کو اس کا پابند کرو عقل کا یہ فائدہ ہے کہ عقل پابند کرنے کے لیے دی گئی ہے آزاد ہونے کے لیے بگڑنے کے لیے عقل نہیں دی گئی ہے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے صحیح غلط سمجھنے کے لیے عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے پھر عقل کی رہباری کے لیے دین دیا خالی عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا خالی اپنے عقل سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا بلکہ عقل تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے اور ذمہ داری کیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا یہ بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایمان ایمان ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ دنیا باقی رہے گی جب ایمان کا کوئی اثر نشان نہیں رہے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کارخانے کو ختم کرے گی کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین پر رہے گا اس کو اللہ اللہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ایسا ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو باقی رکھیں گے آسمان زمین چاند شہرت پورا نظام اس ایک کی وجہ سے جب وہ ایک بھی نہیں رہا کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں پھر اس کارخانے کو ختم کرے تو ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے ایمان کی وجہ سے اس کا بقا ہے اس کا باقی رہنا ہے ایمان بڑی نعمت ہے دنیا میں اس کا ہی اثر ہے آخرت میں ایمان کا اثر کہ آخرت میں تو ایمان ہی چلے گا دوسری کوئی چیز نہیں چلے گی ہاں دین ہی چلے گا اور کوئی نہیں چلے گا کپڑا میں پوچھے گا فرشتہ ماں دینوں کا مرنے والے سے پوچھتا اپنا دین بتاؤ اپنا دین بتاؤ ماں دینوں کا یہ بات اصل ہے کہ دین وہی اصل ہے جب تک دین ہے دنیا باقی ہے دین نہیں دنیا باقی دنیا ختم یہ قبر میں بھی تین آخرت میں بھی تین دین پر سارا دار و مدار ہے اس لیے میرے دوستو اصل نعمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا یہ دین ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ملا ہے اور دین میں ایک بات یہ ہے کہ دین یقین دین میں یقین ہے کہ کرنے والا بنانے والا نفع دینے والا نقصان کرنا سب چیزوں کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اللہ جو کرے گا وہ ہوگا اللہ کا فیصلہ ہے مخلوق کی طرف اللہ لہ الخل ومر یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے فیصلہ بھی اللہ کا ہے مخلوق بھی اللہ کی فیصلہ بھی اللہ کا اللہ نے مخلوق بنائی اور اسی کے فیصلے چلیں گے نفے میں نقصان میں عزت میں ذلت میں سب چیزوں میں اس کے فیصلے آسمانوں سے وہ فیصلے آتے ہیں فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں تو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلے بھی اللہ کا ہاں۔ کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ طے کر چکے ہیں طے کر چکے ہیں کیا ہونے والا ہے یہ طے ہے زمین آسمان کے بننے سے پہلے طے کر دیا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے یہ ہم کو تعلیم دی ہے تاکہ کوئی نہ گھبراوے دنیا کے حالات سے کہ کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا ہاں یہ تسلی کے لیے ہے کہ کیا ہوگا جو ہو جائے گا دنیا میں افواہیں ہوتی ہیں کہ کچھ نہیں کسی کو کل کی خبر نہیں کل کی کیا پل کی خبر نہیں ہے کل تو دور ہے کسی کو بھی پل کی خبر نہیں ہے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اس نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کیا ہوگا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا کلنا یہ اسی بنا علامہ کتب اللہ علانا ہوا مولانا کہ نبی کہہ دو لوگوں سے کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے نفے کی نقصان کی عزت کی ذلت کی ہاں جو بھی بات اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگی بیماری کی تندرستی کی دشمنی کی دوستی کی ہاں یہ سب اخوال ہے دنیا حالات کا مرکز ہے ہاں دنیا حالات کی جگہ ہے لیکن ہوگا کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے وہ ہوگا یہ ہم کو بتایا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا یہ تعلیم دی ہے اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے کیوں کہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے جب سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کرو ففر رو اللہ یہ کہلوایا ففر رو اللہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ ہاں جیسے خوف زیادہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے بھاگ کر کہاں جائے کہا کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ جیسے بچہ ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے کوئی بات ہوتی ہے تو ماں کی طرف بھاگ جاتا ہے باپ کی طرف بھاگ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ ہاں اللہ ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے کسی سے کچھ ہونے والے نہیں ہے یہ پہلی بات سکھائی ہے اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس کی قدرت ہے اس کے ارادے ہیں اس کے فیصلے ہیں اپنی قدرت سے کمزور کو کبھی کرے گا کبھی کو کمزور کرے گا اپنے ارادے سے تمام چیزیں نافذ کرے گا یہ سمجھایا ہے ہم کو اس لیے زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے ہاں اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرو بھی وہ اللہ اللہ کی طرف عنابت اور رجوع کرو ہاں۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے بس اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا کہ پھر کوئی برباد نہیں ہوگا کوئی ضائع نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں کو اسی تعلیم کے لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنا لیں اپنی ضروریات میں بھی اور اپنی تمام چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں ہاں جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کو نفع پہنچاوے گا ان کی حفاظت کرے گا ان کو برکت دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جی ہاں اس لیے دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اس کے حکموں پر عمل اور پھر اللہ سے امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری لاوے گا ہاں۔ حدیثوں میں ہے گب شروع رو ملو نہ یسر بشارتیں سنو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اللہ کی بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو تم کو خوش کر دیں گے دنیا چونکہ حالات کا گھر ہے جہاں حالات آتے ناگوار حالات بھی آتے ہیں خوشگوار حالات بھی آتے ہیں بدلتے رہتے ہیں کیونکہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے رات بھی ہوتی ہے دن بھی ہوتا ہے اجالا بھی ہوتا ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے حالات کا یہ گھر ہے حالات اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے حالات کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور حکم کو کامیابی کے لیے دیا ہے یہ ترتیب ہے کہ حالات امتحان کے لیے ہے اور حکم کامیابی کے لیے ہے اللہ مختلف حالات بندوں پر لاتے ہیں یہ حالات گزر جاتے ہیں اس میں جو حکم پورا ہوا ہے وہ باقی رہتا ہے یا حکم توڑا ہے وہ باقی رہتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ایک حال باقی نہیں رہتا آدمی کی زندگی پر بھی بچپنا تھا پھر جوانی آئی پھر بوڑھا آیا پھر موت آئی اور پھر انکوشت کہ میری قدرت کی نشانیاں اور میری قدرت تمہاری ذاتوں پر بھی چل رہی ہے تم دیکھتے نہیں ہو یوں کہا کہ تمہارا بچپنا تھا کوئی شعور نہیں تھا پھر شعور آیا پھر ہمت آئی قوت آئی جوانی آئی پھر بڑھاپا آیا پھر اس زندگی میں حالات آئے مالداری بھی آئی غریبی آئی عہدے داری بھی آئی سب چیزیں آئی یہ سب تو جتنے حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیے اور کامیابی کے لیے کہ کامیابی کے لیے اپنے حکم دیے یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی اس لیے حکموں سے زندگی کامیاب بنے گی چیزوں سے زندگی کامیاب نہیں بنے گی چیزیں امتحان کے لیے ہے اور گزارے کے لیے ہے ہاں اور جو حکم ہے وہ کامیابی کے لیے ہر حکم میں کامیابی ہے سب سے بڑی کامیابی ایمان میں ہے اللہ پر ایمان اللہ پر یقین اللہ کا خوف اللہ سے امید یہ مطلب ہوتا ہے ایمان کا کہ یہ اپنے اندر پیدا کرنے ہے کہ ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا ضرورتیں پورا کرنے والا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے یقین پہلا نمبر ہے یہ کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ کے گھر سے نہیں ہوگا اس لیے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ کے تعلق صحیح ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائیں گے ہاں اور ہر حال میں مدد کریں گے ہاں اچھے حالات بھی لائیں گے اور ناگوار حالات آئے تو مدد بھی کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من ما بینہ و بین اللہ اسلح اللہ عماب و بین خلق ہی کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ تعلیم دی ہے یہ تلقین کی ہے کیا تلقین کی ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالی سے صحیح کرو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا دوسرے معاملے دنیا والوں سے ٹھیک کریں گے یہ آسان راستہ ہے من اسلحہ بین فلتے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والا معاملہ اللہ چیک کرے گا آخرت کا معاملہ بھی ٹھیک کر دے گا سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ تصیر العمور یاد رکھو تمام امور اور تمام باتوں کا انجام اللہ کی طرف ہے اس لیے کہا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہونا ہے اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے یہ اصل بات ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا انجام اور بدلہ دیکھنے کی جگہ ہے کیا آخرت کیا آخرت بطور بدلہ کے دکھائیں گے اور دنیا بطور ذمہ داری کے دیں گے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے بلکہ کہ دنیا کہ دنیا تو اطاعت اور تابے داری کی جگہ ہے یہاں اطاعت اور تابے داری ہوگی اس لیے نبیوں کو اطاعت کے لیے بھیجا جاتا تھا آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے بھی اسی کی دعوت دی کہ اللہ کے اطاعت کرو کہ اللہ کے اطاعت میں کامیابی ہے کہ صحابہ نے وہ اعتاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی اللہ کے والی بنے یہ مذہب کی جان ہے یہ مذہب کی روح ہے اطاعت اللہ تعالیٰ نے جان بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اسباب بھی دیے یہ جان مال اور اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور کتنی اطاعت کی جائے کہ پوری اطاعت کی جائے سنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کے بارے میں یہ فرمایا ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کے اطاعت کریں گے دین کہ دین اطاعت کا نام ہے اللہ کی تابے داری رسول کی تابے داری یہ اصل ہے پیغمبر اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اللہ کے اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہوگی وہ ہدایت کا دروازہ ہوگی اطاعت جتنی اطاعت اتنی ہدایت جتنی اطاعت اتنی ہدایت اطاعت پر نہیں ہے معاشیت اور گناہ پر ہے پھر کوئی ہدایت نہیں ہے آدمی جو ہے بھٹک جائے گا اطاعت کو ہدایت کا دروازہ قرار دیا ہے تو ہو روح کہ اللہ کے اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آؤ گے پھر صحیح راستہ ملے گا ہدایت ملے گی ہدایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں یقین صحیح ہو جائے اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہاں اسی سے ہوگا غیر سے نہیں ہوگا دلوں میں یقین آ جائے ہاں کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ دلوں میں یقین صحیح ہو گیا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا کہ اللہ دنیا آخرت کا مالک ہے اس لیے اللہ سے معاملہ نہیں بگاڑنا ہے اللہ سے معاملہ صحیح کرنا ہے اور یہ اپیل کر کے پھر اپنے جان مال کا استعمال صحیح کرے تو دلوں کا یقین صحیح ہو جائے جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے یہ حیات محتدین کہلاتی ہے یعنی ہدایت پانے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے جان مال میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو اپنی جان مال میں پابند سمجھتے ہاں پابند جان مال اللہ کی امانتیں ہیں اللہ کی نعمتیں بھی ہیں اللہ کی امانتیں بھی ہیں ان امانتوں میں اور نعمتوں میں کہ ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے پابند کرنے کا طریقہ کہ پابند کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ہر زمانے کا نبی ان کی جان مال کا استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے اس کی روشنی میں جب زندگی گزرتی ہے تو جان مالوں کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے ہمارے ذمے بھی یہی ہے کہ جان مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو یقین کے ساتھ ہو کہ ہم جان مال کو صحیح استعمال کریں گے اور حق تعالیٰ شان ہو ہمارے ساتھ اپنی مدد کا اپنی برکتوں کا معاملہ کرے گا اپنی قبولیت کا معاملہ کرے گا اس یقین کے ساتھ اس اس اس, کے ساتھ محنت بھی ہے کیونکہ آدمی کی محنت اس کے یقین کا ذریعہ بنتی ہے جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے جس چیز کی محنت ہوتی ہے اس کا یقین پیدا ہوتا ہے ہاں تو ہم کو حکم والی محنت بھی ہے کہ حکم والی محنت سے حکم والا یقین بنے گا کہ ایمان پر اللہ یہ دیں گے کہ ایمان پر کیا دیں گے کہ ایمان پر عزت دیں گے ایمان پر عزت دیں گے یہ وعدہ ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے عزت مومن کے لیے ہے کہ اللہ ان کو عزت دیں گے عزت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سلام کریں یہ تو رسمی عزت ہے اصل عزت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمارے پاس ہیں ہم بھی اس کے تابع اور دنیا والے بھی اس کے تابع یہ ہماری عزت کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمارے پاس ہیں ہم بھی اس کے تابع اور دنیا کے لوگ بھی اس کے تابے ہو جائیں یہ ہماری عزت اور ذلت کیا کہ دنیا والوں کے جو طریقے ہیں اس کی تابے داری کرنی پڑے اور اپنے طریقے چھوٹ جاوے اپنے طریقے چھوٹ جائیں ہیں اور دنیا والوں کے طریقے اختیار کرنے پڑے ہیں یہ یہ کہلاتی ہے اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی چیز وہ دین دی ہے اب دین کا کیا تقاضا ہے تو دین کا تقاضا میرے دوستو ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دین کے ذریعے سے سنوارے اپنی ذات کو دین کے ذریعے سے سنوارے سب سے پہلے یقین بناوے خوف پیدا کرے یقین پیدا کرنے والی باتیں خوف پیدا کرنے والی باتیں سنیں تاکہ اندر یقین ہو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عملوں پر وعدے کیے چیزوں پر وعدے نہیں کیے عملوں پر وعدے کیے عملوں کا حکم دیا ہے اور حکم پر اپنے وعدے کیے تو جب حکم والی محنت ہوگی تو حکم والا یقین ہوگا کہ ہم حکم پورا کریں گے اور خدا وعدہ پورا کرے گا ہاں، یہی اطاعت کا طریقہ ہے کہ ہم حکم پورا کریں گے خدا وعدہ پورا کرے گا جب وعدے پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے تو یقین بڑھے گا اطاعت بھی بڑھے گی حضرت صحابہ کے رام میں یہ بات تھی اس لیے ان کی اطاعت اپنے یقین کے بڑھنے کی وجہ سے ان کی اطاعت بڑھتی چلی گئی اور وہ کہتے تھے اپنی اطاعت کے بارے میں کہ کہ اطاعت کیسی تم کیسی اطاعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعد والوں کے لیے یہ سبق انہوں نے چھوڑا ہے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے یہ اصل تین ہے کہ دین سنو دین مانو دین سنو دین مانو ہاں دین کو سننا سمجھنے کے لیے ہے سننے کے لیے نہیں سننا ہے سننے کے لیے تو صرف گانا ہوتا ہے کہ گانا سننے کے لیے ہوتا ہے ہاں سننے کے لیے نہیں کہ سننے کے لیے بھی ہے سمجھنے کے لیے بھی ہے اور پابند کرنے کے لیے بھی ہے دین کا یہ تقاضا ہے اس کو سنو اس کو سمجھو اس کو پابند اور اپنے آپ کو پابند کرو یہ ہدایت ہے ہمارے لیے اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کال قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے وہ یہی دین ہے کہ دین کی بات آئی خلاص سن لیا اور مان لیا کوئی کوئی جھگڑا نہیں کوئی جھنجھٹ نہیں سننا ماننا سننا ماننا یہ فرماتے تھے کس حال میں ماننا ماننا ہر حال میں کا معیار بتایا کہ کیسی ہر حال میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کال قرار کیا ہے کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے وہ یہی ہمارا سبق ہے کہ دین کی بات سنائی دن سمجھائی اور اس کو ہم نے مان لی کہ ہمارا کام پورا ہو گیا ہمارا کام پورا ہو گیا اب آگے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے اس کا نتیجہ لانے والا تو فرماتے تھے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے کس حال میں کہ ہر حال میں تو فرماتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكره وعلى أثارة علينا یہ مکمل بات ہے یہ پوری بات کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے اللہ غریب بناوے تو غریبی میں بھی بات قبول کریں گے اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں بھی بات قبول کریں گے آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں تو کہ اللہ غریب بناوے تو بھی بات مانیں گے اللہ مالدار بناوے اچھی حالت بناوے تو بھی بات مانیں گے آگے کہ ہمارا جی چاہتا ہو وہ بات آئی جو ہمارا جی چاہ رہا ہے تو بھی عمل کریں گے وہ بات آئی جو ہمارا جی نہیں چاہتا ہے تو بھی عمل کریں گے جی چاہنے پر مسئلہ نہیں ہوگا اپنے جی کی چاہت میں سے نکل جانا خروش بھی سبھی اللہ کہتے اللہ کے راستے میں نکلنا تو اللہ کے راستے میں اصل میں نکلنے کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے تقاضے میں سے نکل جاوے اور خدا کے تقاضے پر قائم ہو جاوے اس کو خروج کہتے ہیں اللہ کے آتے میں نکلنا کہ اپنے تقاضے اپنے نقص کے تقاضے اپنی دنیا کے تقاضے اس میں سے نکل گیا یعنی اس کا پابند نہیں ہوا اس کو جھکتا ہوا نہیں دیا بلکہ دین دین کو کے کام کو جھکتا دیا تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اطاعت کی ہے جی چاہے تو جی نہ چاہے تو جی چاہنے پر نہیں ہے آدمی کا جی ہے کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں بھی چاہتا ہاں، کیونکہ آدمی کے نفس میں ظلمت ہے نور نہیں ہے ظلمت ہے اندھیرا ہے خواہشات کا اس نے اس پر میدان نہیں رکھا اس نے کہا ہمارا جی چاہے تو بھی جی نہ چاہے تو بھی ہم تو اللہ کی بات اور رسول کی بات مانیں پھر من شتے ولبک رہے اور تیسری بات اس کے آگے کی بات والا کوئی ہم کو پوچھے تو بھی بات مانیں گے کوئی ہم کو نہ پوچھیں تو بھی بات مانیں گے کہ فلانا کام کیا ہم سے تو پوچھا نہیں ہم نے ہم ہم سے نہیں پوچھا ہم نے مانتے یہ نہیں بلکہ کام اللہ کا ہو رہا ہے مجھ سے نہیں پوچھا کوئی بات نہیں کچھ نہیں پوچھنے کا موقع ہوگا اسے نہیں پوچھا کام تو ہوا نہیں ہوا بس کہ مجھے کوئی پوچھے یا مجھے کوئی نہ پوچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کا کام ہونا چاہیے یہ مطلب ہے والا کا ہاں ہم تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ ہوا ہم سے تو پوچھا نہیں ہے ہم کو تو بتایا نہیں ہے یہ بات نہیں ہوئی کہ نہیں پوچھا کوئی بات ہوگی کوئی موقع نہیں ہوگا نہیں پوچھا بعد میں بتا دیں گے ایسا ہوتا ہے کوئی بات کسی ساتھی کو نہیں بتا وہ نہیں پہنچ سکی بعد میں بتائیے تو کہتے ہمارے پاس کوئی اس کی شکایت نہیں ہے ہمارا صاف ستھرا معاملہ یہ کام ہونا چاہیے چاہے ہم کو پوچھو چاہے ہم کو نہ پوچھو ہم کو پوچھو گے تو امانت داری سے جو بات ہوگی وہ ہم رائے جائیں گے تو نہیں پوچھا اور کام ہو گیا بس ٹھیک ہے کام ہونا چاہیے ایک مطلب یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے والا وعدہ سر ہم کو آگے نہیں کیا دوسرے کو آگے کر دیا ہم کو نہیں بڑھایا دوسرے کو بڑھایا ایسا بھی کبھی قصہ پیش آتا ہے اجتماعیت میں تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہاں ہماری طرف دھیان نہیں دیا دوسرے کی طرف دھیان دیا دوسرے کو آگے بڑھایا ہم کو آگے نہیں بڑھایا دوسرے کو دیا ہم کو نہیں دیا یہ کوئی شکایت وعدہ ہاں دینا نا دوسروں کو ہم پر آگے کرو دوسروں کو ہم پر ترجیح دو ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے کام ہونا چاہیے یہ صحابہ اکرام نے اپنی اطاعت کا مزاج بنایا ہے ورنہ دنیا میں اسی پر جھگڑے ہوتے ہیں ہم کو نہیں پوچھا ہم کو نہیں بتایا ہم نہیں جانتے یہ دیکھو کہ اللہ کا کام ہوا نہیں ہوا اللہ کے دین کا کام ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں پوچھا کوئی بات ہوگی نہیں پوچھا موقع ہوگا نہیں پوچھا ہاں تو اپنی طرف سے ذہنوں کو دلوں کو صاف رکھتے تھے صحابہ کرام کی یہ خاص صفت تھی کیا صفت تھی کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کے لحاظ سے بہت پاک تھے ابر روحم قلوبن اسی سے ان کی اطاعت وجود میں آتی تھی کہ وہ کیسے تھے کہ ابر روحم قلوبن کہ وہ صحابہ کرام دلوں کے لحاظ سے بہت پاک ہاں، بڑی بات یہ ہے کہ دل پاک کسی سے پاک ہے دنیا کی محبت سے پاک پہلی بات کہ دل ہے دنیا کی محبت سے پاک کہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہوگا تو ہر گناہ سے بچے گا اور دل دنیا کی محبت میں ملوث ہوگا تو وہ ہر ہر گناہ میں پھنس سکتا ہے حب وہ دنیا راستی دن کہ دنیا کی محبت وہ ہر گناہ کی جڑ ہے ہاں، دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں بڑے بڑے خون ہوتے ہیں بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں دنیا کی تمام ہے دنیا کی طلب ان حضرات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ ابر رحم قلوبل کہ وہ دلوں کے بہت پاک ہاں، کہ وہ دنیا کی محبت سے پاک تھے دوسروں کی طرف سے ایک دوسرے کے دل میں کوئی میل نہیں کوئی کینا نہیں کوئی اعتراض نہیں دلوں کی صفائی ان کی خوبی تھی اور بعد میں آنے والی ہم جیسی امت ان کے لیے سبق تھی کہ دین کے کام کرنے والے کیسے ہونے چاہیے کہ اپنے دلوں کے لحاظ سے پاک صاحب پاک صاحب کسی کی طرف سے کوئی میل نہیں کوئی کینا نہیں کوئی اعتراض نہیں کوئی بات ہوئی تو سمجھ لیا پوچھ لیا معاملہ صاف کر لیا ہاں تاکہ دل صاف رہے کہ دلوں کی صفائی پر اللہ کی مدد آتی ہے دلوں کے جوڑ پر اللہ کی مدد آتی ہے شیطان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہر آدمی کو جس پر اس کا بس چلے آدمی کو اس کی خوبیاں دکھلاتا ہے دوسروں کی خرابیاں دکھلاتا ہے ہاں یہ اس کا مزاج ہے کہ دوسروں کی خرابی اپنی خوبی یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سدھے کا حکم دیا تو اس نے سدھا کرنے سے انکار کر دیا بڑا گناہ کہ اللہ کے سامنے انکار کیا میں سدا نہیں کرتا میرے بس کا نہیں ہے سدھا کرنا میں نہیں کر سکتا سدھا اس قسم کے جواب دیے قرآن شریف کا ہے آپ دیکھو تو بڑی ضرورت سے جواب دیے بڑی ضرورت سے اللہ کو جواب دیا کہ میں نہیں کر سکتا سدھا کیوں کہ میں آدم سے اچھا ہوں ہاں۔ کہ میں آئین سے اچھا ہوں خیر و من ہو میں اس سے اچھا ہوں یہی برائی کی جڑ ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھا دوسرے کو ہلکا سمجھا حالانکہ کون اچھا ہے کون برا ہے وہ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ کون کیسا ہے آدم علیہ السلام سے یہ اچھا کیسے ہو گیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اپنے کام کے لیے نبی بنایا ہے اپنے کام کے لیے ان اللہ آدم اللہ نے آدم کو اپنی مخلوق میں سے پسند کیا اپنے خلافت کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے لیے تو آدم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور یہ کہتے میں آدم سے بہتر ہوں کہ یہی بات آدمی کو ہر خیر سے محروم کرتی ہے ہر خیر سے محروم کرتی ہے کہ بھائی میں بہتر نہیں ہوں دوسرا بہتر ہے تو شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے خیر و من ہو اور دلیل دی اللہ کو اللہ کے ہم نے دلیل ہے کہ آپ نے کو آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا مٹی کا مقام نیچا ہے آگ کا مقام اونچا ہے یہ دلائل ہے کہ آگ کا مقام اونچا مٹی کا مقام نیچا تو یہ بات صحیح نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس میں کیا ہے کس میں کیا خیر ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں خیر شر کا پیدا کرنے والا خیر سر اللہ کے فیصلے سے خیر اور شر پھیلتی ہے تو یہ تعلیم ہے تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو پسند کو ملتی ہے کہ وہ دلوں کے لحاظ سے بہت پاک ہاں دنیا کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں ہے کسی کی طرف سے کوئی میل بھی نہیں ہے رحم ہاں، علوم کہ ان کے دل پاک دنیا کے محبت سے آپسی بدگمانیوں سے دوسروں کی عقالت سے خیانت سے ہر قسم کے شر سے کہ ان کے دل پاک یہ صفت ہے دین کے کام کرنے والوں میں کہ ان کی دلوں میں جتنی پاکیزگی ہوگی اتنے خیر پھیلے گی اتنے وہ خیر سے مستفید ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے مولانا اجاز صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت جو ہے وہ خوبیوں کا لین دین ہے ہماری محنت خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے میں خوبی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکما نہیں پیدا کیا ہے یہ نکما ہے کوئی نکما نہیں پیدا کیا اللہ نکما نہیں پیدا کر اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی قدرت ہے قدرت بھی استعمال ہوتی ہے حکمت بھی استعمال ہوتی ہے قدرت قدرت کے آثار نظر آتے ہیں حکمت کے آثار نظر نہیں آتے لیکن اللہ حکم بھی ہے قادر بھی ہے تو کسی کو نکما نہیں پیدا کیا کسی چیز کو بھی نکما نہیں پیدا کیا اس کی حکمت ہے جو پوشیدہ ہے اس نے کہا کہ ہماری محنت اور ہماری دعوت یہ خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو اللہ نے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہے جب نگاہ بدل جائے گی تو خوبیاں نظر آئے گی اور نگاہ بگڑ جائے گی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو دوسروں کی خرابیاں نظر آئے گی اسے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیتے اپنے کام کرنے والوں میں رہبری کے طور پر کہ ہمارے کام میں تو خوبیوں کا لین دین ہے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو میوات والوں سے فرما دیتے میوات والو تمہارے اندر دو خوبی ہے دو خوبی ہے جو نمایاں ہے وہ دو وہ دو خوبی کیا ہے ایک خوبی جو ہے تمہاری سادگی ہے اس زمانے میں تو ان ان لوگوں میں بہت سادگی تھی بہت سادگی کھانا معمولی کپڑا معمولی اور میں فرمایا ایک تمہارے اندر سادگی ہے دوسری خوبی تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے اندر زفا کشی ہے محنت کرنے والے تھکنے والے برداشت کرنے والے تم ہو تمہارے اندر یہ صفت ہے چنا وہ مولانا کی رہبری میں مولانا کی ہدایت میں بڑے بڑے مشقت کے کام کرتے تھے پیدل چلتے تھے چار چار مہینے ہاں اس زمانے میں تو رواج نہیں تھا بہت مشقت تھی کسمہ پورسی کا زمانہ تھا وہ پیدل چلتے تھے اور اس زمانے میں اتنا مال بھی نہیں تھا جتنا آج ہے اسے مشقت کے ساتھ جفا کشی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے تو فرماتے تھے تمہارے اندر ایک خوبی سادگی کی ہے اور ایک خوبی تمہارے اندر جفا کشی کی ہے اور کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دونوں خوبیاں بہت ضروری ہے بہت مفید ہے سادگی ہوگی زیادہ جمیلے زندگی کے نہیں ہوں گے تو ہر کام کو کر پائے گا سادہ ہے ایسے ہی دفاع کشی کی عادت ہے تو لوگوں کے اسباب کا زیادہ محتاج نہیں ہوگا اپنی محنت دفاع کشی سے اپنا کام کر لے گا اس نے کہا یہ تمہارے اندر یہ دفاع کشی اور سادگی یہ خوبی ہے تو فرماتے تھے ہماری محنت میں خوبیوں کا لین دین ہے امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے دعوت کے محنت میں لوگوں کی خوبیاں دیکھو اور ان کی خوبیوں کو دین پر لگاؤ ہاں حدیث شریف میں ہے اناس و معادن کا معادن ذہب والفضہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں سونے اور چاندی کی کانیں کہیں کھل جاوے ہاں تو ملک کا معیار بدل جاتا ہے ملک مالدار ہو جاتا ہے سونا نکلا ہے چاندی نکلی ہے میدانیات نکلتے ہیں ایسے لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی نکمے نہیں ہیں نہیں ہے بہت خوبیاں رکھی گئی ہے نبوت کا کام ان کے ذمے میں کیا گیا ہے اس لیے نبوت کے کام کو چلانے والی ان کے اندر یہ خاصیتیں رکھی گئی ہیں اس لیے فرماتے تھے ہماری محنت میں خوبیوں کا لین دین ہے اور خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے ہر ایک دوسرے کو اچھا سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے یہ شیطان کی طرح نہیں کہ میں اچھا ہوں کہ نہیں حسن زن دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی حسن زن بھی ہے کہ ہماری دعوت کی خوبیاں دعوت میں کیا خوبیاں ہیں ومن ممن دعا اللہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف تو یہ بہتری دعوت میں بہتری ہے کہ کیا بہتری ہے دعوت کے کام میں تو دعوت کے کام میں ایک بہتری یہ بھی ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں میں حسن زن ایک دوسرے کو اچھا سمجھنا ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا اس کو مولانا اتنی اہمیت کے ساتھ بتاتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا ماحول بن گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے یہ فرماتے ہیں آپس کے حسن زن کی وجہ سے ان ان کے کے آپ اندر برکتوں کے دروازے کھلے گے جس کی شکایتیں پیدا کر دی دلوں میں شیطان نے کہ اس نے یوں کر دیا اس نے یوں کر دیا کہ ہاں کیا شکایتوں کے بعد پھر مسئلہ نہیں جی بنے گا اس لیے ہمارے ہاں شکایتیں نہیں ہے شکر ہے حسن زن ہے کوئی بات غلط فہمی ہو رہی ہے تو اپنے غلط فہمی کو سدھارو صحابہ میں بھی ہوتا تھا غلط فہمی ہو گئی ہاں۔ غلط فہمی ہو گئی غلط فہمی کو سدھارا تاکہ وہ غلط فہمی اندر بدگمانی نہ پیدا کرے پھر بدگمانی اندر جب پکی ہو جائے گی تو اندر کینا بنے گا سینوں میں کینا بنتا ہے کینا اردو میں کینا کہتے ہیں اندر کی چھپی دشمنی کو ایک دشمنی ہے جو اندر چھپا رکھی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ کہہ کر اندر بنتا ہے سینے کا کینا تو صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایسے نہیں تھے ان کے دل پاک ایک دوسرے کی طرف سے صاف دل ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھ رہا رہو بولو بل کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کے اعتبار سے بہت پاک کہ دلوں میں کسی طرح کوئی میل نہیں مسلمان کی طرف سے صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں سے نکل جاؤں اس حالت میں کہ میرا دل تمہاری سب کی طرف سے پاک یہ بڑی بات ہے دلوں کی صفائی ایک دوسرے کی طرف سے دلوں کی پاکی ایک دوسرے کی طرف سے درگزر اور ایک دوسرے کو اپنے سے بڑھیا اور زیادہ سمجھنا اس کو فرماتے تھے کہ ہماری دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے ہاں، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی خوبیاں دیکھتے تھے کہ ابو بکر میں خوبی ہے ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بنائے بتائے مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی بتائی فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے فلانا ایسا ہے ایک دوسرے کی خوبیاں بتائی کتابوں میں مناقب یعنی ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں جو الگ الگ ان کی زندگیوں میں تھی وہ اجوشا نے بتائی تاکہ ایک دوسرے کی قدر کرے اور بعد میں آنے والے اس کے نقش قدم پر چلے یہ کام اگر ہو گیا دلوں کی صفائی کے ساتھ ایک دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا تو بقول مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مسلمانوں پر خیر کے دروازے کھل جائیں گے اللہ کی طرف سے یہ دعوت کی خوبیوں میں سے اس نے دن دعوت اپنے اندر چند خوبیاں رکھتی ہے ایک خوبی دعوت کی ہے کہ دعوت دینے والوں کی نیت صحیح ہو اس نے نیت یہ پہلی خوبی ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کرے اپنے نیت کو اچھا بنا کر کرے ہاں اپنے نیت کو اچھا بنا کہ مجھے اس کام کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے اس کام کے ذریعے سے اپنے آخرت بنانی ہے اور اس بات میں سچا ہونے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق اپنے جان مال لگانی ہے یہ سچائی کی علامت ہے انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے اندر ایسا ایمان آیا کہ بے ایمان کے بارے میں ان کو کوئی شک کوئی تردد نہیں ہوا اللہ کے وعدوں پر اللہ کے فیصلوں پر اور اور اس یقین کے بعد اپنی جان مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اور میں اپنی جان مال کو لگایا ایک نمبر پر پھر جان مال لگایا مال کو بھی خرچ کیا جان کو بھی خرچ کیا عبادت پر بھی جان مال لگائی خدمت پر بھی جان مال لگائی محنت کے لیے بھی جان مال لگائی عبادت پر بھی جان مال لگنی چاہیے تمام انبیاء خالی دعوت کی محنت نہیں کرتے تھے عبادت بھی بہت کرتے تھے ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم عبادت کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے ایسے دعوت کس کے لیے کہ دعوت کہ دعوت عبادت کے لیے کہ اللہ کی عبادت والی زندگی بنے جانے مالی ہر قسم کی عبادت ہاں، عبادت کے لیے عبادت بھی ہے جان مال کے ذریعے سے بین جان مال سے محنت لگائی فرمایا اولا کہ یہ سچے اللہ کے یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنے والے کہ یہ یہ سچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو سچا بتایا دوسرا مہاجرین کو سچا بتایا کہ مہاجرین سچے کیونکہ مہاجرین وہ پہلا طبقہ کا ہے اپنے جان مال لگانے میں اور اپنی دنیا دین کے لیے چھوڑنے میں ان کے برابر کسی کی بھی قربانی نہیں ہے جتنے مہاجرین کے کسی کی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی میں غریب ہو گئے غریب ہو گئے مہاجرین غریب ہو گئے حالانکہ محلہ بھی غریب ہو گئے جو اپنی دین قربانی میں ہجرت میں ساری چیزیں خرچ ہو گئی ختم ہو گئی چھوٹ گئی تو مہاجرین کو سچا بتایا ہے اور جان مال کی قربانی کرنے والوں کو سچا بتایا اللہ تعالیٰ نے یہ دو سب کے سچے ہیں انصار انصار کے انصار بھی جان مال کی قربانی کرنے والوں میں ہے مہاجرین کے بعد انہوں نے اپنے جان مال کو قربان کیا اور اپنی حاجت کو بھی نہیں دیکھا راحت کو راحت اپنے راحت کو حاجت کو بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنے حاجت کو بھی قربان کیا بھوکے رہے پیاسے رہے لوگوں کو کھلایا پلایا اور نیند کو پانی دیا مہاجرین نے ہجرت سے دین کو ترقی کی دی اور انصار نے ایشار سے دین کو ترقی کی دی ان کا اپنا اپنا معیار ہے جو سمجھنے کی بات ہے کہ مہاجرین نے ہجرت کے ذریعے سے دین کو ترقی کی دی کہ ہجرت سے افضل کوئی چیز نہیں ہے بڑی قربانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں سے ہیں سب کچھ چھوڑ دیا ان کو نکال دیا رہیم ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہاں بڑا ظلم اور اس ظلم کو برداشت کرنا اور اپنے دین پر قائم رہنا بڑی قربانی تو مہاجر کر دیا ہجرت کا یہ بڑا حکم تھا آپ کی مہاجرین میں سے الف اللہ وہ کون ماج سا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے اول درجے میں یہ لوگ ہیں کہ ہر آدمی اپنے اخلاص اور قربانی کے بقدر سچا ہے مولانا اللہ صاحب فرماتے ہماری جماعتیں جو پھرتے ہیں یہ بھی سچے ہیں یہ بھی سچے ہیں صادقین میں یہ بھی داخل ہے کس لیے کہ اس لیے کہ اپنی جان لگا رہا ہے اپنا مال لگا رہا ہے اور اطاعت کے ساتھ چل رہا ہے مشورے کا پابند ہے اپنی بات چلاتا نہیں ہے اپنی اپنی بات رکھتا نہیں ہے اور اور کام کرتا ہے تو اس کی سچائی میں کیا شک ہے تو اس نے کہا جو ہماری جماعتیں ہیں وہ بھی سچوں میں داخل ہے صادقین میں داخل ہے دونوں آج صادقین سچوں کے ساتھ رہو اخلاص والوں کے ساتھ رہو تو اخلاص والے یہ بھی اخلاص والے کہ کچھ نہیں چاہتے جان مال لگا کر کے جو کہو گے وہی کر کے جیسے آپ چلا کھڑے پانی پڑا تو کھڑے رہ گئے یہ نہیں کہ گھر بھاگ گئے کھڑے رہ گئے کیا کہ حکم کے دعوے ہیں دین کے کام کے تعوے ہے کہ مخلصین کہلاتے ہیں ہاں سچے کہلاتے ہیں سچے کہلاتے ہیں اس نے کہا کہ ہماری جماعتیں جو پھر رہے ہیں نقل و حرکت کر رہی ہیں چاہے وہ عامی ہیں اندر بے بڑے بھی ہیں غریب بھی ہیں لیکن سچے ہیں اپنی نیتوں میں اپنے طرز عمل میں یہ سچے ہیں اس نے کہا کہ کون ہم آج ہیں ان کے ساتھ رہو تو صحابہ اول درجے میں سچے ہیں درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ یہ سچائی ہوتی ہے مالداری درجہ بدرجہ ہوتی ہے کوئی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے کوئی لاکھوں کا مالک ہوتا ہے کوئی ہزاروں کا مالک ہوتا ہے یہ سب مالداری کہلاتی ہے ایسے ہی میرے دوست سچائی اور دینداری اس کے بھی درجے ہیں بالکل درجہ تم ماں بل ہو تمہارا تم میں سے ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے بقدر ان کے درجے ہوں گے قیامت میں کیوں کہ عمل کے درجے ہیں تو یہ صحابہ اکرام ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے سچا بتایا اور ساری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یادینامن تفا تو کون ہمار شادی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو کہ ان کے طرز پر زندگی گزارو ان کے طرز پر زندگی گزارنے میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے دین کو دین کے کام کو ہر حال میں مقدم کیا مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو آگے کرو اپنی ضرورت کو اپنے راحت کو پیچھے کرو یہ مجاہدہ بنے گا کہ جو دین پر غالب آ جاوے آخرت پر غالب آ جاوے اللہ کے اعتراض پر غالب آوے ایسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اعتد اور اللہ تعالیٰ کی محبت کہ اللہ کے اعتد اللہ کی محبت کے ساتھ کرے کیونکہ اللہ نے ہم پر بہت انعام کیے ہیں بڑی نعمتیں دی ہیں بڑا اکرام کیا ہے تو اکرام کرنے والا نعمت دینے والے کی محبت تو طبی طور پر ہوتی ہی ہے جانور کو بھی ہوتے جانور کو جانور مانوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو چارا پانی دیتا ہے تو جانور مانوش ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے اس کے دل میں احسان کی وجہ سے ہاں ہر جاندار پر احسان کا اثر ہوتا ہے انسان پر زیادہ اثر ہوتا ہے تو اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں اس لیے اس کی داری اس کی محبت ہر حال میں یہی صحابہ کہتے تھے تو اللہ کی محبت غالب ہے دنیا کی محبت پر کہتے وہ یعنی وہ حضرات دلوں کے لحاظ سے پاک عشا سے ان کے دل پاک تھے دنیا کی محبت سے آپس کی بدگمانیوں سے آپس کی عداوت اور گینوں سے بالکل پاک دوسرے کے لیے پیدائش آنے والے یہ خبر رہو گولو ان کی صفت بتائیے کہ دلوں کے لحاظ سے بہت پاک دوسرا کیا علم کہ اپنے علم میں گہرے دین کے کاموں کو بے خبری کے ساتھ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں دین کے کاموں کو بے خبری کے ساتھ بے علمی کے ساتھ نہیں دین کے کاموں کو دین کے علم کے ساتھ کرتے تھے کہ اس کام کے لیے یہ علم ہے اس کام وضو کے لیے وضو کا علم نماز کے لیے نماز کا علم کاروبار کے لیے کاروبار کا علم عبادت کے لیے عبادت کا علم ان چیزوں کا وہ علم لیے ہوئے تھے اور اس علم میں بہت پکے اور گہرے تھے کوئی صحابی ناواقف نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ ناواقف ہے اور چل رہا ہے جس ہمارے اندر ہے کہ ناواقفت میں چلتے رہتے ہیں کہ ناواقفت نہیں عام آپ علم ان صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے علم میں پختہ اور اپنے علم میں گہرے تھے دین کی طرف سے میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے وہ واقفیت لیتے تھے نہیں جانتے تھے تو پوچھتے تھے ہاں نہیں جانتے تھے تو سیکھتے تھے ہاں، اپنے نقل و حرکت میں وہ سیکھتے تھے یہ ہماری نقل و حرکت سیکھنے سکھانے کے لیے ہے خالی پھرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ چکی کی طرح پھرنا ہے چکی میں کیا ہوتا ہے کچھ ڈالو کچھ نکالو کچھ ڈالو کچھ نکالو اس کا نام چکی خالی پتھر پر پتھر رگڑنے کا نام نہیں چکی کہ پتھر پر پتھر لگا جائے اور نکلے کچھ بھی نہیں اور ڈالے کچھ بھی نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری نقل و حرکت وہ دین کو لین دین دین کا لین دین ہے جاننے والوں سے لو نہ جاننے والوں کو دو زیادہ جاننے والوں سے سیکھو نہ جاننے والوں کو سکھاؤ عمل بھی کرو عمل کی دعوت بھی دو عمل کی ترغیب بھی دو یہ چکی کہ مذہب چکی کی طرح سے ہے کہ مذہب کی چکی چلے گی چکی چلتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے یہ چکی کا پھیل ہے یہ چکی کا کام ہے کہ چکی چلے گی چاروں طرف آٹا کیوں کہ انہیں کوشش ڈالی گئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لیے نقل و حرکت پر ڈالا کہ یہ بہترین امت ہے تو بہترین امت حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی بہترین امت حرکت میں آئے گی تو کہ بہتری پھیلے گی ایمان کی بہتری اعمال کی بہتری اخلاق کی بہتری قربانی کی بہتری نیت کی بہتری ہر قسم کی خیر حرکت کی وجہ سے دنیا میں پھیلے گی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے نفر سفر ہجرت نصرت یہ اعمال دین میں ہیں جو دین کو لینا ہے دین کو دینا ہے دین کو سیکھنا ہے دین کو سکھانا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے خالی چکی چلنے سے کوئی گزارا نہیں ہوگا خالی ہل چلنے سے زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی بلکہ وہ ہل بھی چلائے گا کچھ ڈالے گا کچھ نکالے گا چکی میں کچھ ڈالے گا کچھ نکالے گا ایسے ہماری حرکت میں ہماری محنت میں لین دین ہے چیز کا کہ دین کا ایمان کی باتیں ایمان کی باتیں سنیں گے ایمان کی باتیں سنائیں گے علم کی باتیں سنیں گے علم کی باتیں سنائیں گے عمل بھی کریں گے عمل کی دعوت بھی دیں گے خدمت بھی کریں گے خدمت کی دعوت بھی دیں گے اخلاص سے کام کریں گے اخلاص کی دعوت بھی دیں گے ہاں دعوت دعوت کی وجہ سے بڑھوتری ہوتی ہے دعوت جیسے تجارت کہ تجارت کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے ایسے دعوت کی وجہ سے دینداری بڑھ جائے گی یہی اصلی اصلی غرض ہے کہ دین کی دعوت اور دین کی محنت کہ وہ دینداری کو بڑھانے کے لیے ہے صحابہ مقدار میں تو تھوڑے تھے لیکن ان کی دینداری بہت پکی تھی بہت پکی آداب کے بھی پابند احکام کے بھی پابند یا وعدے کے بھی پابند سب چیزوں کے پابند کامل اطاعت آداب کے ادب کے ساتھ اللہ رسول کے حکم کا ادب یہ ان کی زندگی میں یہ پہلا سبق ہے کہ ادب کے ساتھ ادب کے ساتھ اللہ کے عبداللہ اب مسعود ایک مرتبہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے دروازے پر پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے ممبر سے آواز آئی آپ کی سو لوگوں سے فرمایا بیٹھ جائیے ابن مسعود نے دروازے پر سنا بیٹھ جائیے وہ دروازے پر ہی بیٹھ گئے کیوں حکم آیا بیٹھ جاؤ تو آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ حالانکہ دروازہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ تو آنے جانے کی جگہ ہے نکلنے کی داخل ہونے کی جگہ دروازہ ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن حکم پہنچا کہ بیٹھ جائیے میں بیٹھ کے یہ ہے تو وہیں بیٹھ گئے یہ کہ حکم کی عظمت حکم حکم کا ادب دروازے سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی وہ تو ندی کے لیے آ بندہ آیا اور دروازے پر بیٹھ گیا دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو آپ نے ان کو بولا عبد اللہ آگے آ جاؤ تب آگے آئے یہ مثال ہے کس کی کتابیں داری کی جب اتنی تابے داری ہے تو دوسرے کاموں میں کہ دوسرے کاموں میں زیادہ دوسرے کاموں میں عبداللہ نے روا قریب کے محلے میں تھے ایک محلہ تھا مسجد نبی سے قریب میں بنے غنم کا محلہ کہلاتا تھا اس زمانے میں وہ وہاں تھے انہوں نے یہ بات ممبر سے سنی کہ بیٹھ جائیے تو وہ وہاں بیٹھتے یہ کیا مثال ہے اور تابے داری دلوں کی صفائی حکم آ گیا بس آگے کچھ نہیں کیوں مثا رہے ہیں کہ کچھ نہیں بیٹھ جائیے تو وہ وہاں محلے میں بیٹھ گئے قریب کا محلہ تھا بنو بانو کا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا مسجد والوں کو تو عبداللہ ابا نے وہاں بنو کے محلے میں سنا تو وہ وہاں بیٹھ گئے حکم سن کر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کا جذبہ اور بڑھائے تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہنے سے اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہے نبی کی دعا ہے اس لیے میرے دوستو اصل زندگی ہماری یہی ہے صحابہ کرام نے اس طرح سے اپنی زندگی کو اٹھایا ہے کہ دلوں کی پاکی یہ بڑی بات ہے ایمان کیونکہ ایمان کا یہی اثر ہے ایمان جب اندر رچ جاتا ہے پھر وہ دوسری چیزوں کو دلوں میں سے نکال دیتا ہے محنت کرنے سے یقین بنتا ہے محنت کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ اس محنت میں خوف کی باتیں سنائی جاتی ہے حباب کے عذاب کی باتیں سنائی جاتی ہے اور ثواب اور عذاب سنا کر کام کرایا جاتا ہے کوئی دوسری کوئی دوسری اسکیم نہیں ہے یہ ثواب ملے گا یہ عذاب ہوگا کہ اس کو سنو اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اٹھاؤ یہ ہمیں ہدایت ہے اس سے ایمان اور یقین بنتا ہے فضائل کا علم فضائل کا علم اسی لیے آیا ہے کہ بندوں میں رغبت پیدا کرانی ہے یہ فضائل سنیں اور ان کی رغبت اور ان کا شوق اللہ کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف رغبت اور شوق کا ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے مثلاً دعاؤں میں اللہ رغبتی اے اللہ میری رغبت میرا شوق تیری طرف ہو جائے یہ کس بات سے اللہ راضی ہے کس بات سے کس بات کو اللہ پسند کرتا ہے کس کام کو کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کی رغبت پیدا ہو جائے جنت کی رغبت پیدا ہو جائے اللہ نے جنت کے حالات سنا ہے جنت میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اس کو سن کر جنت کی رغبت پھر جنت کی رغبت پوری کرنے کے لیے کہ جنت والے اعمال جنت والے آماد وجا ہدوینا اللہ لنا دیامنا ہوم لنا یہ اللہ کا اعلان ہے کہ ولدی رجا ہدوینا لنا ہدیم ہوم سب لنا کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو کیا دیں گے لنا ہدیم نہ ہوں شو بولنا ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے اپنے راستوں کی رہبری کریں گے شگل تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ جنت والے اعمال ہے کہ جو محنت کریں گے ان کی رغبتیں جنت والے اعمال کی طرف ہو جائے گی کہ وہ جنت والے اعمال کر کے زندگی گزاریں گے اور مر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے لنا ہدیم نہ ہوم شبول وہ شبول اعمال جنت کو کہتے ہیں جنت والے جو اعمال ہیں یہ سو بولے جس کے اللہ رہبری کرے گا محنت کرنے پر تو محنت کا بڑا اثر ہے کہ زندگی میں وہ اعمال آتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں اور اصل ٹھکانا وہی ہے کہ آدمی جب سے بچ گیا جنت میں پہنچ گیا تو کامیاب ہوا یہ پروگرام ہے جنت فقط پاس یہ پروگرام کہ جو دوسر سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب وہی اصل ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات فرمائی قسم کھا کر ویسے تو آپ کی سچائی میں کیا ہے آپ سے سچا کوئی انسان نہیں ہے آپ سے زیادہ پھر قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ خدا جس کے قبضے میں میری جان ہے آدمی کے مرنے کے بعد یا اس کا ٹھکانا دوزک بنے یا اس کا ٹھکانہ جنت بنے تیسری جگہ نہیں ہے تیسری جگہ نہیں ہے یا دوزک یا جنت یہ فرمایا قسم کھا کر کے تو دوزک سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اصلی کامیابی تاکہ باقی دھوکا باقی دھوکا ہے ومن زهز عن النار ومن ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تو دوزہ سے بچایا گیا جنت میں پہنچایا گیا وہ کامیاب ہوا اور دنیا وہ دھوکے کا سامان ہے کہ آدمی کو نہ جنت کی فکر نہ دوزہ کی فکر اور دنیا میں رہا یہ دھوکے میں ہے دھوکا کیا کہ آخرت فوت ہو جائے گی اور دنیا رہے گی نہیں یہ کہیں کا بھی نہیں رہا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے اس لیے زندگی کو میرے دوستو صحابہ کے طرف پر ہم کو صحابہ کی زندگی دی ہے ہاں، جمن والی زندگی ان کی زندگی میں کیا تھا کہ ان کی زندگی میں بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے دین کو آگے رکھا ان کی شادیاں بھی ہوتی تھی زمیں بھی ہوتی تھی تجارتیں بھی ہوتی تھی کمائیاں بھی ہوتی تھی یہ سب چیزیں ہوتی تھی لیکن اپنے دین کو انہوں نے آگے رکھا اس کی وجہ سے زندگی کے ساری چیزوں میں دین آیا اور یہی مقصود ہے دعوت و تبلیغ کا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین آوے خالی عبادت نہیں ہے عبادت تو ہے ہی ہے عبادت کے علاوہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین آوے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات برابر فرماتے تھے اور میں نے بھی یہاں کئی بار عرض کیا ہے فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل ایسا دین ہم کو دیا ہے فضائل مسائل والا عبادت کے فضائل ہیں عبادت کے مسائل ہیں نماز کے فضائل نماز کے مسائل حج کے فضائل حج کے مسائل صدقے کے فضائل صدقے کے مسائل کون سا صدقہ صحیح ہے کون سا صدقہ غلط ہے کون سا حج صحیح ہے کون سی نماز صحیح ہے کون سی صحیح نہیں ہے یہ مسائل اور پھر جب وہ صحیح ہوگے تو اس کی کیا فضیلت ہے تو جس طرح عبادتوں کے فضائل بتائے ہیں زندگی کے تمام شعبوں کے فضائل بھی بتائے ہیں مسائل بھی بتائے ہیں کہ تجارت کے فضائل ہے تجارت خالی دنیا داری نہیں ہے کہ بھائی تو دنیا دار ہے بازار میں رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ہماری تجارت ہمارے دین کے ساتھ ہے اس لیے تاجر اگر اپنی تجارت میں دین والا بنا تو یہ تاجر کل نبیوں کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا ہاں اللہ کے عرش سائے کے نیچے ہوگا ان کی فضیلت ہے تجارت کی ہاں جیسے نماز کی فضیلت ہے ذکر کی فضیلت ہے ان کی تجارتوں کی فضیلت ہے اور تجارت کے مسائل بھی ہیں کہ تجارت کے طریقے بتائے ہیں اپنی تجارتوں کو صحیح طریقے سے کرو ہاں پھر تجارت کے ذریعے سے نبیوں کے ساتھ ہوگا اللہ کے سائے کہنے سے ہوگا زمینداری کا بھی یہی مسئلہ ہے زمیندار اپنی زمینداری میں دیندار ہے زمینداری کا دین اس کے پاس ہے زمینداری کے دین کے ساتھ زمینداری کی ہے اور یہ اپنی زمینداری میں کامیاب ہے اس کو زمینداری کے فضائل ملیں گے ہاں زمینداری کے فضائل ہیں کہ کھیتی کہ کھیتی تصویر پڑتی ہے اور کھیتی اور اس کا کہ کھیتی والے کو ملتا ہے اور اس کی کھیتی میں اس کی پیداوار میں جو نقصان ہوا کوئی چوری کر گیا کوئی جانور چل گیا کوئی پرندہ چک گیا اس کے نقصانات پیداوار میں ہوئے تو فرمایا یہ نقصانات جو ہوئے ہیں اس پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا چور کو تو چوری کا گنا ہوگا لیکن اس کے نقصان پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا یہ فضائل ہے تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر لائن کے فضائل ہے ہر لائن کے مسائل ہے کالی تبلیغ کے فضائل نہیں ہے فضائل سے چلایا ہے اور مسائل سے چلایا ہے کہ فضائل کو یاد کرو اور اللہ سے اس کے عزر و انعام کے امیدوار رہو اور عمل کو صحیح طریقے سے کرو پھر دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی دنیا برکت کے ساتھ ملے گی آخرت بدلے کے ساتھ ملے گی ہاں دنیا برکتوں کے ساتھ اور آخرت بدلے کے ساتھ کیوں کہ اس کی وجہ سے دین دین زندگیوں میں آئے گا اور پھر زندگی میں آنے کی وجہ سے دوسرے شعبوں میں آئے گا کہ اپنے اپنے شعبوں میں دین لانا ہے اس لیے ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے ہیں تاجر کو مزدور کو غریب کو امیر کو ہر ایک اپنی زندگی کے شعبوں میں وہ دین لاوے حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے بازار کیسے ہونے چاہیے مسلمانوں کی مارکیٹ کیسے ہونے چاہیے تو فرماتے تھے سوق المومنین کا مسلح ہوں المومن کا مسلح ہوں کہ مسلمانوں کی مارکیٹ مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے مسلح ان کی مسجدیں ہوتی ہیں مسجد میں مسلح میں کوئی آدمی غلط کام نہیں کرتا کرتا ہے بھائی مسجد یہ کیا کر رہے ہو کوئی کرے تو بھی فوراً ٹوکے گا کوئی تو جس طرح مسجدوں میں غلط زندگی نہیں ہوتی مسلمانوں کی مارکیٹوں میں مسلمانوں کے بازاروں میں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی کیوں تو وہ یہاں بھی اللہ کے بندے ہیں وہاں بھی اللہ کے بندے ہیں مسجد میں بھی اللہ کے بندے ہیں اور بازار میں بھی اللہ کے بندے ہیں وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ وہاں بھی حکم یہاں بھی حکم مسجد میں مسجد کے حکم بازار میں بازار کے حکم تو اس لیے فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ سکھل المومنین کا مسلح ہوں تو مسلمانوں کی مارکیٹ ایسے ہوگی جیسے ان کے مسلح ان کی جائے نمازیں ہیں نماز کی جگہ ہے کہ وہ ہر جگہ مومن ہے ہر جگہ ایمان والا ہے ہر جگہ دین والا ہے یہی مقصد ہے میرے دوست شدید کی محنت سے کہ ہمارے زندگی کے ہر حال میں دین آ رہے گھروں میں گھروں کا دین کھانا پینے کھانے پینے کا دین ہر ہر لائن کا دین آوے یہی مقصود ہے پہلے عبادت کا دین آئے گا یہ قاعدہ ہے پہلے عبادت کا دن آئے گا جب محنت ہوگی دعوت کی تبلیغ کی پہلی چیز جو زندہ ہوگی زندگیوں میں وہ عبادت آئے گی لوگ نمازی بنائیں گے لوگ حاجی بنائیں گے لوگ ذکر کرنے والے بنیں گے تلاوت کرنے والے بنیں گے سب کا دینے والے بنیں گے روزہ رکھنے والے بنیں گے پہلے عبادت کا دن آئے گا یہ مقصود ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پہلے عبادت زندہ ہوگی پھر عبادت میں عبادت کو صحیح بنایا تو پھر عبادت کی برکت سے معاملہ صحیح ہوں گے عبادت کے نور سے معاملہ صحیح ہوں گے اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے یہ مثال کے طور پر کہ نماز صحیح ہو گئی تو نماز برائیوں سے روکتی ہے نماز میں یہ تاثر ہے کہ اگر نماز صحیح ہو گئی تو وہ برائیوں سے روک دے گی تحجد کی نماز کے بارے میں کہا تحجد کی نماز پڑھا کرو کہ تحجد کی نماز اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے یہ فضائل بتائے تو فضائل اس لیے بتائے ہیں کہ ہر عمل کا اثر بھی معلوم ہو جائے ہر عمل کا اجر بھی معلوم ہو جائے کہ اس عمل میں ہم کو کیا اجر ملے گا اور اس عمل کا کیا اثر ہے جیسے نماز کا اثر ہے برائیوں سے روکے گی صدقہ اور سکارت کا اثر یہ کہ بلائیں دور ہو جائے گی مصیبتیں دور ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائے گی ہاں صدقات تو عمل کا اثر بھی ہوتا ہے عمل کا اجر بھی ہوتا ہے جب وہ عمل صحیح نیت کے ساتھ ہوا تو آخرت میں تو اس کا اجر دیا جائے گا اور دنیا میں اس کا اثر ہوگا جی، اعمال کے اثرات پیدا ہوتے ہیں گناہوں کے بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں اطاعت کے بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں اس لیے میرے دوستو دعوت کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں کو خیر کا عادی بنایا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ سمجھ میں آئیے بات خیر کے کاموں کے آدی بن جاؤ خیر کی دعوت دو جس طرح خیر کے دائی ہو خیر کے آدی بنو اس وقت بنے گا جب پابندی سے کرے گا کبھی کرے کبھی نہ کرے اسے نہیں ہوتی بات یہ تو کھیل ہو گیا جی چاہ تو کھیلا جی نہیں چاہ تو نہیں کھیلتے کھلاڑی ہوتے نا کبھی جی جیت تو کھیلے جی نہیں چاہتا نہ کھیلے اس کو کھیل بنا دیا دین کو کہ دین کو کھیل نہیں بنانا ہے دین کو کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے یقین کے لحاظ سے بھی پابند ہیں ہم کہ اللہ کرنے والا ہے کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے عمل کے لحاظ سے بھی پابند ہے کہ عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ وہ دکھا جائے گا ہاں، عمل کے بھی پابند یقین کے بھی پابند ہاں، تو پابندی ہوتی ہے بار بار کرنے سے تو حضرت عمر اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ شادی میں باپ کا سے یہ فرمایا تھا وہ بڑی جماعت لے کر جا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں ان کو خیر کا کاموں کا عادی بناؤ یہی ہدایت ہم کو ہوئی کہ اللہ کے راستے کے ذریعے سے ساری خیر کمانی ہے نیت کی بھی خیر عمل کی بھی خیر اتباع کی بھی خیر اخلاق کی ہر لائن کی خیر کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ہر لائن کی خیر رکھیے جب خیر آئے گی تو شر نکل جائے گا اپنے آپ کو اس میں پابند کرو یہ ہدایت دیتے تھے چنانچہ برسوں تک عمل چلتا تھا سعید ابن مسیب تابعی ہے وہ کہتے تھے کہ بیس برس ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں بیس برس ہو گئے جی ہاں۔ ہر چیز کے پابند عبد اللہ عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے دوائی لایا ہو کس کام کی کہ پیٹ کی کہ کبھی پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے تو یہ دوا تو میں اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے اب تو ضرور ہے تو عادت میں عبادت میں سب چیزوں میں اپنے آپ کو پابند کیا یہی دعوت ہے یہی دعوت ہے اس لیے ان کو اللہ نے سچا کہا ہے گولہ کہوں شاہ دیکھو انہیں سچے ہیں کہ اپنے عہد کے بھی پابند اپنے عمل کے بھی پابند ہاں وہ یہی مقصود ہے میرے دوستوں بہترین امت ہونے کا کہ اپنے اندر جو خیر ہے اپنے آپ کو اس کا خیر کا پابند بنانا ہے اور دوسروں میں خیر آوے اس کے لیے محنت کرنی ہے اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ خیر جاری کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حضور علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں ہاں اس کو مان لو اس کو قبول کر لو سلامت رہو گے تو اس میں ہر ذہن کی خیر ہے ایمان یقین کی خیر ہے اعمال کی بھی خیر ہے اخلاق کی بھی خیر ہے نیتوں کی بھی خیر ہے معاشرے اور ماحول کی بھی خیر ہے ہر لائن کی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے یہ بڑی سعادت کی بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہم پر جتایا ہے مند اللہ علیہ نے اس بات رسولہ کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے پاس ایسا رسول بھیجا جو ہر لائن کی خیر لے کر آیا اس لیے میرے دوستوں اس کا تقاضا کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا ہے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے آپس میں بھی اچھا گمان رکھا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھا میرے ساتھ جو جیسا گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کروں گا اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ ہماری مدد کرے گا ہم اللہ کام کریں گے اللہ آسانیاں لا گا ہاں ہم اللہ کام کریں گے اللہ دعائیں قبول کرے گا اللہ سے اچھا گمان رکھو اس کی تعلیم ہے ہم کو شیطان اللہ تعالیٰ سے ناؤمید بناتا رہا ہے ہاں بناتا ہے وہ خود بھی ہے اور انسانوں کو بھی اللہ سے ناؤمید بنا کر کاٹتا ہے مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ شیطان ایک تو گناہوں میں ڈال کر اللہ سے کاٹے گا جب گناہوں کے ذریعے سے اللہ سے دور ہو گیا دوسرا کہ دوسرا ناؤمید بنا کر کاٹے کہ تم نے کتنے مدت سے کام کیا ہے کتنے مدت سے تبلیغ میں ہو کتنے دعائیں مانگی کچھ ہوا یا نہ کچھ چھوڑو ناؤمید بنا کے کاٹنا اسے حکم ہے کہ کوئی ناؤمید نہ بنے اللہ سے اللہ سے امیدوار رہو اب سے لو وام میں لو امیدوار رہو اللہ سے بشارت دے لو اللہ کی بشارت سنا اور امیدوار رہو گے اللہ حالات کو بدل دے گا اور ایسے حالات لگے گا کہ جو تم کو خوش کر دیں گے حدیث شریف ہے حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے حالات دیں گے کیونکہ حالات انفراد بھی ہوتے ہیں اجتماعی بھی ہوتے ہیں کہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حالات لگائیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے صحابہ نے شکایت کی تھی یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے بہت دکھ ہے پیٹ بھرے روٹی بھی نہیں ملتی خوف ہی خوف ہے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے آپ اللہ کی مدد کیوں نہیں اترواتے یہ لائے شکایت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان پر تو ایسے حالات آئے کہ ان کو دین کی وجہ سے لوگوں نے ان کو آرے سے سیدھا چیر دیا دو ٹکڑے ہو گئے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا تھا دین نہیں چھوڑتا تھا لوہے کی کنگی سے ان کی کھالیں چھیل دی گئی لیکن وہ دین نہیں چھوڑتا تھا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا بس بھوک ہے دکھ ہے خوف آیا ہے یہی آتے ہیں ہاں۔ پھر تمہارا معاملہ ہلکا ہے ان کے مقابلے میں وہ تو اتنے شدید حالات میں بھی اپنے دین پر قائم رہے تھے ہمارا معاملہ ہلکا ہے اور گھبراؤ نہیں آئندہ حالات بدلنے والے ہیں ہاں آج بھی ہم یہی کہیں گے ان شاء اللہ حالات بدلنے والے ہیں ان حالات کی ہم کو تمنا ہے اللہ وہ حالات لا لے گا اب شیرو وہاں ملو ما رکم بشاغت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کریں گے مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی زمینوں کا آسمانوں کا سب کا وہی مالک ہے وہی خالق ہے اسی کا فیصلہ ہے باقی مخلوق ہے مخلوق فیصلے کے نیچے ہے موت کا فیصلہ کرے مخلوق مر جائے گی حیات کا فیصلہ نہ کرے تو مخلوق زندہ رہے گی اللہ الخلق کو ولم کہ فیصلہ بھی اللہ کا مخلوق بھی اللہ کی اللہ کے مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا تو اس لیے میرے دوستو جب اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اچھے فیصلے آئیں گے اچھے فیصلے آئیں گے عملوں کی برکتیں آئے گی دعاؤں میں قبولیت آئے گی دلوں میں چین آئے گا یہ ساری باتیں دین پر موقع ہیں اس لیے کہا کہ بشارتیں سنو فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو عمل کر کے عمل کر کے امیدوار رہنا یہ سچی امید ہے عمل چھوڑ کے امید ہے یہ دھوکہ ہے ہاں بشارے ضرور ہے اللہ نے بہت بشارے دے دی ہے عمل کرنے پر لیکن مسئلہ بنے گا عمل سے اس لیے دعوت میرے دوستوں عمل کی ہے دعوت جو ہے جان مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے دیا ہے کہ جان مال کے ذریعے سے حقوق ادا کرو جان اور مال مالدار بننے کے لیے نہیں دیا ہے بلکہ جان اور مال حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں نبی کے حقوق بھی ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی ہیں اس کا جاننا اور اس کو زندگی میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ زندگی حق والی بنے زندگی حق والی بنائے حق ادا کرنے والی بنے ہاں انشاءاللہ دین کی محنت صحیح ہوگی دین میں علم و ذکر بھی ہے ہماری محنت میں علم و ذکر بھی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا حقوق ہیں کیا کون سے حق ادا کرنے ہیں اور حق ادا کرنے پر ہم کو کیا ملے گا علم و ذکر میں یہ بات ہے جب علم و ذکر والی زندگی ہوگی تو پھر حوصلے بڑھیں گے کہ اللہ دینے والا ہے اللہ کرنے والا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے ہاں جب اللہ کی بات پوری ہوگی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اللہ کے وعدے پر عمل اللہ کے حکم پر عمل ہوگا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے اور جو جو اللہ کے وعدے پورے ہوتے جائیں گے اندر یقین بڑھتا چلا جائے گا ہاں کہتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت کا پابند کرنا ضروری ہے جتنی پابندی ہوگی اتنی ہدایت اور بڑھے گی جتنی ہدایت اور بڑھے گی اتنے خیر اور آئے گی اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما رہے اس لیے میرے بھائیوں ہم اسی ارادے سے یہاں جمع ہوئے ہیں ہاں، اسی ارادے سے جمع ہوئے ہیں اور انہیں ارادوں کو عظیمت کے ساتھ پورا کرنا ہے ہمت کے ساتھ پورا کرنا ہے جنت کے راستے میں ناگواریاں ہیں جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی کہ جنت کا راستہ لیں گے اس میں ناگواریاں تکلیفیں کچھ دشواریاں کچھ رکاوٹیں پیش آئے گی پھر وہ ہٹ جائے گی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تک میں فرما دیتے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی آدمی حق پر چلنا چاہے تو ابتدا میں ناگواری آئے گی رکاوٹیں آئے گی دشواری آئے گی مخالفتیں آئے گی ہر نبی کی مخالفت جنتوں نے بھی کی ہے اور انسانوں نے بھی کی ہے آئی تو حق کے راستے میں ناگواری آتی ہے رکاوٹیں کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی آخر میں کامیابی ہی کامیابی پھر وہ رکاوٹیں ختم ہو گئی فتح مکہ کے بعد اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی ہاں مسئلہ ختم ہو گئے سارے مسائل ختم ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت اپنی عبادت بہت بڑھائی یہی طریقہ ہے تو جو جو ہمارے کام کے راستے کھلے تو ہم اپنے کام کو اور بڑھاویں یہ سنت ہے کہ جو جو تمہارے لیے آسانی آ رہے اپنے کام کو آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ہے اور یہ امت بھی پورے عالم کے لیے ہے آپ کی نیابت میں تو یہ نبیوں کا طریقہ تھا اس لیے میرے دوستوں یہی ترتیب ہماری ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ سارے کام کریں گے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے اس کے لیے میرے بھائیوں ارادے بھی کریں اپنے ارادے کو ظاہر بھی کریں اور اپنے ذمے تقاضے لے کر کے دنیا میں ان تقاضوں کے پورا کریں تاکہ ہر تعالیٰ شان ہو عمومی محنت کے ذریعے سے عمومی مدد لائے گا جب خصوصی محنت ہوگی خصوصی زماری ہوگی تو خصوصی مدد آئے گی عمومی میں محنت ہوگی عمومی میں قربانیاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمومی میں مدد لائے گا تو اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ ہاں، آپ جو جو تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ اس کو پورا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرما رہے اللہ آپ کو آگے بڑھا رہے پورے عالم میں خیر کا ذریعہ بنا رہے ہیں ڈبلو ڈبلو of